Thank you. السلام علیکم this is doctor from the senses and gradually put together down let pair distributed پر idea processes happen in parallel. parallel We've seen the advantages of processing. میں ہوتا یہ ہے کہ جناب سب کچھ ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے اینڈ there is a lot of evidence now to support parallel distributed processing تو اس میں ایک لفظ ہے ہم پیرل کی تو بات ہم نے کر لی کافی کی کہ اس حوالے سے کہ things happen at the same time but distributed کی بات ہم نے اتنی نہیں کی ہے ابھی تک تو یہ جو کانسیپٹ ہے پیرل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ کا اس میں ضروری ہے کہ ہم یہ ڈسٹریبیوٹیڈ کا کانسیپٹ جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے فیچرز لیٹرز اور ورڈز کی بات کی تھی تو ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کے پاس جو نیٹورک ہے نوڈس کا نیٹورک جو ہے اس میں ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں تو some parts of the network some nodes are devoted to looking at features other parts are devoted to looking at letters and at other parts are devoted to looking at words. تو اس طرح یہ ٹاسک ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے لیکن ہوتا پیرل میں ہے ہوتا ایک ہی وقت میں ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایک تو سیونگ ہو جاتی ہے ان ٹرمز کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جب کمپیوٹرز کے ساتھ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم لینئر پروسیسنگ کرتے ہیں one after the other processing کرتے ہیں پہلے اسٹیپ ون پھر اسٹیپ ٹو پھر اسٹیپ تھری پھر اسٹیپ فور تو it takes a long time اور جب تک اسٹیپ ون پورا نہیں ہوتا اسٹیپ ٹو ہو ہی نہیں سکتا اور جب تک اسٹیپ ٹو پورا نہیں ہوگا اسٹیپ تھری نہیں ہو سکتا تو لینئر پروسیسنگ جو ہے وہ ایک کمپیوٹر پروسیسر کرتا ہے اسی طرح ازمشن یہ تھی کہ دماغ بھی لینئر پروسیسنگ کر رہا تو اس میں جو ہم ایک پیراڈاکس میں ایک مہمے میں پھنس گئے جو سائیکولوجسٹ کے لیے کافی بڑا مہمہ تھا وہ یہ تھا کہ جناب ایک طرف تو ہمیں ایویڈینس مل رہا ہے ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کا کہ جو ورڈ کی پرسپشن ہے وہ ہمیں لیٹر کی پرسپشن میں مدد دے رہی ہے دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جناب ہم فیچرس کو اکٹھا کر کے لیٹرس بنا رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے ہاؤ از دیٹ ورک تو پیرل پروسیسنگ نے پیرل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ نے یہ معمہ کافی حد تک حل کر لیا اور ان ماڈلس میں ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ جناب فیچرز کو ملا کے بھی لیٹر بن رہا ہے اور سے جو انفارمیشن آ رہی ہے اس سے بھی لیٹر ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے اور اسی طرح we we have seen as will look in today کہ ہم نے کانٹیکسٹ کے جو افیکٹس ہیں وہ نہ صرف ٹیکسٹ میں بلکہ اسپیچ میں بھی دیکھیں so that is one thing we are going to discuss somewhat in detail and then move on to you know further issues in cognitive So in the previous lecture, we looked at effects of sentence context. تو اس میں ہمارے لیے جو ایشو یہ تھا کہ جناب لیٹرز فیچرز اور ورڈز یہ تو تین مختلف لیول ہو گئے اب ان مختلف لیولز میں جو پروسیسنگ ہو رہی ہے یہ تو ہمیں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ there is a limited set of features there is a limited set of letters and there is a limited large but limited set of words available to us لیکن سینٹینس جو ہیں they are innumerable why because our language is generative and as I promise you earlier we will look at the issues of language in some deep and will be very exciting very interesting but for now suffice we can generate an infinitely large number of sentence so question was does sentence context also affect our perception sounds اور فور ادروڈیڈ فار درڈ اینڈ ایٹ مینسینس ودرٹیڈ and the result as I you again on the screen very very self evident بہت واضح ہو گیا ہم پہ کہ جناب زیرو کانٹیکس میں زیرو ملی سیکنڈ کی کنڈیشن میں زیرو پرسینٹ ایکوریسی ہے فور کانٹیکس میں زیرو ملی سیکنڈ کی کنڈیشن میں ٹین پرسینٹ ایکوریسی ہے اور ایٹ کانٹیکس میں زیرو ملی سیکنڈ کی کنڈیشن میں سکسٹین پرسینٹ ایکوریسی ہے نا دس از انٹرسٹنگ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا زیرو ملی سیکنڈ کا مطلب تو ہے کہ جناب ہم نے اس چیز کو دکھایا ہی نہیں آپ ٹھیک ہے نا وہ آنے سے پہلے ہی فریم جو ہے وہ ہٹا لیا گیا تو زیرو ملی سیکنڈ کے لیے اگر کوئی چیز ایکسپوز ہوئی ہے اور پھر بھی سبجیکٹس کی ایکوریسی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ they are guessing and the guess are improving with context لیکن جب ہم نے one hundred and forty millisecond which was the maximum range اس میں کمپیرزن کیا تو زیرو کانٹیکس میں سیونٹی پرسینٹ ایکوریسی تھی فور کانٹیکس میں ایٹی پرسینٹ ایکوریسی ہوئی اور ایٹ کانٹیکس میں ninety eight percent accuracy almost hundred percent accuracy تھی تو اس سے کیا چیز ہمیں پتہ چلتی کہ even if a thing is seen for reasonable period of time it's perception it's detection it's recognition is help by providing a context اچھا لیکن جو اس میں سب سے انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے وہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ارض کیا تھا وہ ہے سکسٹی ملی سیکنڈ کی بریف میں جس میں آپ کچھ شک میں رہتے ہیں آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے وہ کیا تھی ایگزیکٹلی exactly, رائٹ right? تو سکسٹی ملی سیکنڈ کی کنڈیشن میں جب زیرو کانٹیکسٹ ہوا یعنی صرف ایک لفظ پیش کیا گیا تو پیپل و تھرٹی پرسینٹ ایکوریٹ اور جب فور فورڈ ساتھ پیش کیے گئے جو کہ کانٹیکس پرووائڈ کر رہے تھے تو that performance doubled to sixty percent اور اس پر بھی جب ایٹ کانٹیکس میں پورے سینٹینس میں اس ورڈ uh, کو پرزینٹ کیا گیا تو even then the performance improve to seventy percent the improvement wasn't as great but it was still و سیگنیفیکینٹ تو what have seen is that there is an effect of context in perception اس کے لیے آپ کو میں نے اس طرح کی مثالیں بھی دی تھیں کہ جناب ایک درخت ہے اگر آپ اسے ایک جنگل کی تصویر میں ایک درخت کی تصویر دکھائی جا رہی ہے تو اسے آپ پہچان لیں گے آپ آپ یہ جان لیں گے کہ ہاں جناب یہ درخت ہے لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ جناب یہ بہت سارے ریسٹورینٹس کی تصویر ہے اور بیچ میں ایک درخت ہمیں نظر آ رہا ہے تو it will be hard to spot یا میں کہوں یہ I make the example most striking میں کہوں کہ جناب یہ ایک ریسٹورینٹ ہے اس کا یہ ہال ہے اور اس ہال کے اندر یہ درخت کی تصویر میں آپ کو دکھاؤں کسی ٹرک فوٹوگرافی کے ذریعے تو you will have trouble recognizing it as a real tree why because it does not belong in that context تو یہ کانٹیکس کی وائلشن جو ہے یہ ہمارے لیے ریکگنیشن کو مشکل بناتی ہے آسان نہیں بناتی تو ایک چیز ان ایکسپیرمنٹ سے یہ کلیئر ہوئی تھی کہ we can use sentence context to help identify word تو جس طرح ورڈ جو ہیں وہ لیٹر کی ریکگنیشن میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں سینٹینس کانٹیکس بھی جو ہے وہ ہماری ورڈز کی ریکگنیشن میں ہیلپ کرتا ہے then we can use context to fill ڈنٹ ایون اکر اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایسے ورڈ جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے ہیں جب ہمیں کانٹیکس پرووائڈ کر دیا جائے تو ہم کیس کر لیتے ہیں انفر کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ لفظ ہونا چاہیے اس کی عام فہم جو مثال میں دے سکتا ہوں کہ کوئی صاحب بول رہے ہوں اور وہ کوئی محاورہ بولے مثلا بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی بنی تو اب انہیں بھاگتے چور کی کہا لیکن آگے انہیں یاد نہیں آ رہا کہ آگے کیا آتا ہے تو کوئی اور صاحب کہہ دیں گے لنگوٹی ہی ملی کیوں وہ ہی کین ایکچولی برنگ کانٹیکٹ سے پتا چل گیا نا کہ آگے کیا آنے والا ہے تو بعض اوقات ہم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے منہ سے الفاظ چھین لیتے ہیں اور خود بولنا شروع کر دیتے ہیں انہیں کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وی نو فرام کانٹیکٹ سے آگے کیا بات کہی جائے گی let's at some other discussed parallel distributed processing کی جہاں بات ہوئی تھی تو یہ جو کانٹیکسٹ کا افیکٹ ہے اسے پیرل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ ماڈل بہت بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ اس لیے ایکسپلین کر سکتے ہیں جیسے فیچرز کی جب بات ہو رہی تھی کہ فیچرز کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک شکل کو ریکگنائز کیا تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایویڈینس ہے اور پھر کانٹیکسٹ کے افیکٹ کا بھی ہمارے پاس ایویڈینس ہے تو پیرل ڈسٹریبیوٹیڈ ماڈل جو ہیں وہ بہت اچھی ایکسپلینیشن ان دونوں افیکٹس کی دیتے ہیں اور کانٹیکسٹ کے جتنا بھی امپیکٹ ہو رہا ہے اس کے بڑا اچھا ڈسکرپشن ہمیں ملتی پھر ہم نے بات کی تھی اسپیچ کے حوالے سے کہ اسپیچ میں اکثر اگر آپ اسے ٹیکسٹ سے کمپیئر کریں تو ٹیکسٹ میں تو سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اگر ہم اوور آل آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں اس سینٹینس کو تو وہ اس لفظ کی کے چناؤ میں اس کے انتخاب میں اس کی ریکگنیشن میں ہماری مدد کرے لیکن جب ہم بول رہے ہوتے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کانٹیکسٹ کا اسی طرح سے فرق ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی ہوتا تو ہے لیکن ہم چونکہ سائنٹسٹ ہیں کوگنیٹو سائیکولوجسٹ تو ہم سائنٹیفکلی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے دیکھنا چاہتے تو وارن کے سیونٹی ایکسپیریمنٹ کی میں نے آپ سے بات کی تھی and this is a very important concept اور فینومین جس کا نام ہے فونیم ریسٹوریشن افیکٹ اسے یاد کر لیجئے یہ آپ کے لیکچر نوٹس میں بھی آپ کو ملے گا فونیم ریسٹوریشن افیکٹ جو ہے وہ بیسکلی اس ایگزامپل میں جو میں نے آپ سے پڑھی تھی the state governors met with respect city یہاں ورڈ لیجسلیچر میں سے جو دوسرا جو مڈل ایس ہے اسے ہٹا کے اس کی جگہ ایک بیپ بجائی گئی تھی اور وہ 120 and twenty millisecond long تھی یعنی ایک سیکنڈ کے دسویں حصے سے تھوڑی سی لمبی اور جو لیجسلیچر کا مڈل ایس تھا اس کو اس نے ریپلیس کیا تھا only one in twenty subject reported hearing the tone باقی کسی سبجیکٹ نے جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی ٹون کی آواز آئی تھی کہا جی نہیں ہمیں تو نہیں آئی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ورڈ سارے اسی طرح نارمل سنے تو یہاں پہ وارن کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ جناب کانٹیکسٹ کی وجہ سے لوگوں نے ٹون کی جگہ ایس ساؤنڈ کو سنا اور اس کو ریسٹور کیا فونیم ریسٹوریشن افیکٹ کی زیادہ اسٹرائکنگ ایگزامپل پھر آپ کو دی گئی تھی یہ چار sentence it was found that eel was on the axle سنے اور لوگوں کی اکثریت نے یہ الفاظ سنے اور اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ فونیم جو کہ اس لفظ میں موجود نہیں تھا کانٹیکس کی وجہ سے سامنے آیا لیکن جو اس میں زیادہ اسٹرائکنگ بات یہ تھی کہ کریٹیکل ورڈ جو ایل ہے اس سے پہلے سارے الفاظ ایک جیسے تھے تو جو اگر تو کانٹیکس کہ جو پہلے بولا گیا ہے اس کی وجہ سے کانٹیکس بن رہا ہے اور ہم ایک لفظ کو مختلف طریقے سے سن رہے ہیں اس سے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بعد میں الفاظ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے کانٹیکسٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے which is even more striking and even more counterintuitive تو sum up Context fills in gaps and affects our perception just as in texts. تو اسپیچ میں بھی اسی طرح جو ہے گیپس فل کرتا ہے جیسے میں کرتا ہے. And the identification can depend on the perception of words یعنی بعد میں آنے والے میں بھی. تو having talk about all of this اب ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اچھا جناب let's take an overview ہم چلے سینسری اسٹوریج سے ہم نے ہارڈ ویئر لیول سمجھا آئز کے اسٹرکچر کو سمجھا پھر آپٹک نرو کے ذریعے ہم نروس سسٹم تک گئے برین تک گئے ویژل کارٹیکس تک گئے پھر ہم نے بات کی کہ جناب سافٹ ویئر لیول پہ آ جائیں تو سینسری اسٹور ہوتا ہے جس میں ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے پھر اٹینشن کی بات ہوئی توجہ کی کہ وہ فلٹر ماڈل ہیں کہ کیپیسٹی ماڈل ہیں پھر بوٹل نیکس کی بات ہوئی پھر ملٹی موڈ تھیری آئی جس میں وہ فلٹر جو ہے وہ موو ہو جاتا تھا اور early selection versus late selection کی بحث چلی and then we came to after long discussion of attention we came to pattern recognition اور پیٹرن ریکگنیشن میں پرسپشن کا کام ہو رہا ہے لیکن اب ویری ویری ایسائیڈینشن why back seems talk at the same level but I would say single phenom we're going to talk about now capture the imagination of most کو psychologist and keeps them puzzle that is something we call short term working memory اچھا اب اس کو بعض لوگ جو ہیں صرف شارٹ ٹرم میموری کہتے ہیں S T M for short اور بعض لوگ صرف ورکنگ میموری کہتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب شارٹ ٹرم میموری اور چیز ہے اور ورکنگ میموری اور چیز لیکن باوجود ان باتوں کے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ this phenomenon is nothing like what we understand by memory مثلاً اگر میں کسی سے کہوں کہ بھائی شارٹ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے تو وہ کہیں گے جناب کچھ دیر پہلے کی بات اگر آپ کو یاد رہ جائے اور کچھ دیر سے مراد کہ دو تین گھنٹے پہلے کی بات اور اگر میں پوچھوں لانگ ٹرم میموری کیا ہے تو کہیں جی بہت پرانی باتیں یاد ہو جائیں جیسے کئی سال پہلے کی یا بچپن کی باتیں وہ لانگ ٹرم میموری تو ایک حد تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ this is a layman's understanding of short term and long term memory cognitive psychology میں البتہ ہم تھوڑی سی ڈسٹنکشن کرتے ہیں اور یہ ایک فنکشن کا فرق ہے فنکشن کا فرق اس طرح سے ہے کہ ہم اسے کمپیوٹر کی جو میموری ہے اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میں ایک میموری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جو ہارڈ ڈسک میں ٹھیک ہے ہارڈ ڈسک میں جو میموری ہے یا پین ڈرائیو میں فلیش ڈرائیو میں جو میموری ہے جو اسٹوریج ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم میموری ٹھیک ہے کہ اس میں چیزیں اسٹور ہو جاتی ہیں اور انسانی ذہن میں انسانی دماغ میں چونکہ سیونٹی بلین نیورونز ہیں اور وہ مختلف طریقے سے آپس میں کمبائن کرتے ہیں آپس میں لنک کرتے ہیں we can actually claim this long term memory storage in our brain is close to infinite it seems to have no limits یہ آپ یوں سمجھ رہے ہیں جیسے عمر و یار کی زمبیل ہوتی تھی نا کہ اس میں وہ سب کچھ ڈال دیتے تھے اور وہ سامنے سے چھوٹے سا ایک تھیلا نظر آتا تھا لیکن اسے وہ بھرے چلے جاتے تھے بھرے چلے جاتے تھے اور پوری ایک دنیا آباد تھی اس کے اندر اس کی کیپیسٹی جو تھی وہ انفینٹ تھی لامحدود تھی تو اسی طرح ہماری لانگ ٹرم میموری کی کیپیسٹی آلموسٹ انفینٹ ہے and even though we are not discussing long term memory today we going to discuss short term memory today it's important to distinguish the two تو اگر کمپیوٹر کی جو اسٹوریج ہے میموری اسٹوریج جو ہے ہارڈ ڈسک پہ جو اسٹوریج ہے اسے ہم لانگ ٹرم میموری کہیں گے تو جو کمپیوٹر کی ورکنگ میموری ہے یا ریم ہے رینڈم ایکسس میموری جس کو ہم کمپیوٹر پہ کام کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جس کو پروسیسر استعمال کرتا ہے کسی بھی چیز کو حل کرنے کے لیے یا سافٹ ویئر رن کرنے کے لیے یا کوئی گیم چلانے کے لیے آپ لوگوں میں اکثر اگر آپ یقیناً کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے استعمال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی پروگرامز جو ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر پہ نہیں چل پاتے ٹھیک طرح کیونکہ ان کی میموری کی ریکوائرمنٹ اور ہوتی اچھا یہ جو میموری کی ریکوائرمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں یا میں ہارڈ ڈسک کی اسپیس کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ورکنگ میموری کی بات کر رہا ہوں یہ وہ حصہ ہے میموری کا یہ وہ میموری ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ جب سوچ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بھی تو آپ اپنی ورکنگ میموری کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا شارٹ ٹرم میموری کو استعمال کر رہے ہو لیکن ایک لحاظ سے یہ میموری ہی ہے کیونکہ اس میں اگر کوئی چیز آپ رکھیں گے نہیں ٹھیک ہے نا مثلاً میں نے آپ سے کہا جناب دو سو چار کو دو سے ضرب دیجیے اب دو سو چار کو دو سے ضرب دینے کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں دو سو چار کو بھی رکھنا ہوگا ٹو زیرو فور ٹھیک ہے نا اور دو سو چار کو اگر دو سے ضرب دے رہے ہیں تو آپ کو دو کو بھی رکھنا ہوگا and two hundred and four times two اب دو کو پہلے چار سے ملٹی پلائی کریں گے تو ایٹ آ گیا دو کو زیرو سے ملٹی پلائی کریں گے تو زیرو آ گیا اور دو کو پھر دو سے ملٹی پلائی کریں گے تو چار آ گیا تو چار سو آٹھ جواب آ گیا اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ پرابلم حل کیا ہے I have used my working memory اس میں اس میموری میں مجھے یہ دونوں نمبرز رکھنے پڑے مجھے پھر ذہن پہ زور ڈالنا پڑا کہ میں نے دو سو چار کو دو سے ذرا بھی دی تھی یا چار سے دی تھی پہلے جواب سے تو بہرحال تو ریگارڈ لیس اب میں نے دو سو چار کو دو سو ذرا دے ڈالی ہے اور depends on whether my short term memory has been able to keep the two number ready in my short term in my working memory اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اٹینشن سے گہرا تعلق ہے اور اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے لیکن اٹینشن سے گہرا تعلق کیوں ہے کہ اگر آپ میں جب دو سو چار کو دو سے ضرب دینے لگا ہوں تو آپ مجھ سے کوئی اور بات شروع کر آپ کہیں کہ اچھا لیکن تین سو چھیانوے کو نو سے ضرب دے کے دیکھو تو کیا ہوگا مجھے وہ انٹرفیئر کرے گا آپ سے جو میں کام کرنے جا رہا ہوں تو یو یو ریئلائز کے یہ it is a kind of memory but it's a very fluid kind of memory ہے نا اور اس کے لیے ہمیں توجہ جو ہے وہ قائم رکھنی پڑتی ہے اس کام پہ تو let's look at this phenomenon اگر ہم یہ کہیں کہ ایک طرح کی میمری ہے تو کچھ it doesn't the reason why I don't like calling it memory even though it is a kind of memory میں اس میں شارٹ ٹرم کے بجائے ورکنگ میموری کہنا زیادہ پسند کیوں کرتا ہوں کیونکہ یہ انسانی سوچ کا جو ہم کہہ رہے ہیں نا جہاں پہ انسانی سوچ ہو رہی ہے جہاں پہ ہم چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جیسے آپ اب اس وقت میری بات سن رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ورکنگ میموری کر رہی تو یعنی اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں مثلا آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ کتاب میں کافی مشکل مشکل باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ جیسے جیسے جیسے ہم نے کہا کہ وہ لیٹرز اور فیچرز وہ ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں اور وہ پیٹرن ریکگنیشن ہو رہی ہے اور آپ کو پتا چل رہا ہے کہ جناب یہ لفظ فلاں لفظ ہے تو اور پھر وہ جملے میں آپ کو اسے پڑھ رہے ہیں اور وہ اکٹھا کر لیکن جو اس کو سمجھنا ہے کہ اچھا اس کا مطلب کیا ہے اور آپ ذہن پہ زور بھی ڈال رہے ہیں آپ توجہ بھی دے رہے ہیں لیکن اس جملے کو جو آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے آپ کی لانگ ٹرم میموری میں آپ کے اسٹوریج میں وہ الفاظ ہونے چاہیے ورنہ آپ کو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن جب آپ ان الفاظ کو کہاں لے کے جاتے ہیں ہم دیٹ از دی ایشو کہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں اور ہماری کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں اور ان کے درمیان جو میچنگ کر رہا ہے کوئی ایک چیز جو کر رہی ہے ان میں میچنگ وہ ہے ورکنگ میموری وہ ورکنگ میموری ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوچ ہماری سمجھ کو آپریشنلائز کر رہی ہے وہ اس وقت استعمال کر رہی ہے it is like the agent that does the thing ٹھیک ہے نا یعنی اگر ہمارے پاس جیسے یوں کہہ لیں نا جیسے مختلف ماڈلس کی ہم بات کر رہے تھے تو میں نے ایک ماڈل ڈیمن ماڈل بھی دیا تھا کہ جیسے ہمارے پاس ایک جن ہے اور وہ جن جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے تو اگر ہم اس جن ماڈل کو ڈیمن ماڈل کو ایکسپٹ کریں تو ورکنگ میموری جو ہے وہ ایک جن ہے اور وہ جن جو ہے وہ ہمارے یہ سارے کام کر رہا ہے سوچنے اور سمجھنے کا تو it is better to think of working memory as an agent یعنی جو ہم باہر دیکھ رہے ہیں ایکسکیوز جو ہم چیز باہر دیکھ رہے ہیں وہ ہم اس کی سمجھ ہمیں ورکنگ میموری کے ذریعے آ رہی ہے اور جو ہم چیزیں اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں ان کی سمجھ بھی ان کا سوچنا بھی ہم ورکنگ میموری سے کر رہے ہیں اگر ہم کوئی ریاضی کا سوال حل کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اپنی ورکنگ میموری استعمال کرتے ہیں چاہے ہم کاغذ پینسل پہ کریں میں نے تو آپ کے سامنے کچھ مینٹل میتھ کیا تھا لیکن اگر ہم کاغذ پینسل سے بھی کریں تو ہمیں وہ جو پہاڑا یاد کرنا پڑے گا ذہن میں کہ اچھا seven time six is forty two تو اس کے بغیر ہم ملٹیپلیکیشن کا سوال کاغذ پینسل کے ذریعے بھی حل نہیں کر سکتے تو وہ ورکنگ میموری جو ہے وہ اس طرح چیزوں کو پل آؤٹ کرتی ہے ہماری لانگ ٹرم میموری میں سے اور استعمال کرتی ہے اور اسے استعمال کرتی ہے انٹریکٹ کرنے کے لیے انوائرمنٹ کے ساتھ ہمارے ماحول کے ساتھ جہاں سے ہمیں یہ ساری ان پٹ آ رہی ہے پھر اس ان پٹ کو سمجھتی بھی ورکنگ میموری تو ایک یعنی ایک چھوٹی سی میں کہوں گا ایک چیز ہے اور وہ اس بات کا ثبوت ابھی ملے گا ہمیں کہ واقعی ایک بہت محدود قسم کی چیز ہے لیکن وہ اتنے کام کر رہی اتنے سارے فنکشنز انجام دے رہی ہے کہ انسان اس کے بغیر انسان نہ I think that is why I think it is another central concept in cognitive along with attention یعنی اٹینشن تو ہو گیا نا کہ جناب ریسورس ہے اور وہ ریسورس ہم نے ایلوکیٹ کرنا ہے ورکنگ میموری جو ہے it is you know the best way I can may be describe it is best way I can think of comparison is with the word جن کہ جیسے ایک جن ہمارے اندر ہو جو ہمارے لیے سوچ اور سمجھ کا کام کر رہا ہو دیکھنے کا کام کر رہا ہو میموری میں سے چیزیں بھاگ بھاگ کے لا رہا ہو اسے ماحول کی چیزوں سے کانسٹینٹلی کمپیئر کر رہا ہو پھر ایک سوچ کو لے کے اسی کو آگے بڑھانا جو لوگ کریٹو کام کرتے ہیں مثلاً کوئی شخص پینٹنگ بنا رہا ہے اور اپنے تخیل سے اس میں سے چیزیں آ رہی ہیں وہ سوچ رہا ہے کہ اچھا اب میں یہ بناؤں گا اب میں یہ فلاں رنگ استعمال کروں گا وہ بھی ورکنگ میموری کر ایسا کوئی ہیومن فنکشن نہیں ہے جو ہم یہ کہیں کہ وہ ورکنگ میموری کے بغیر ہو سکتا ٹھیک ہے I hope I have emphasize enough the value of working memory so is there a relationship between attention and working memory and again I miss you lot of people would not use the word working memory they would use the word short term memory and sometimes also use دیشن شارٹ ٹرم میموری تو اس سے پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ بات ہو رہی ہے کہ تین گھنٹے پہلے ہم نے کیا چیز دیکھی تھی یا کل کیا ہوا تھا اس کی اس کو ہم شارٹ ٹرم میموری نہیں کہتے شارٹ ٹرم میموری کہتے ہیں here and now here and now اس وقت جو میرے ذہن میں ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ ہے شارٹ ٹرم میموری ٹھیک ہے اور اب وہ یہ ہے کہ جناب سے کچھ فلسفیانہ سوال بھی اٹھتے ہیں کہ ہیئر اینڈ ناؤ کی ڈیوریشن کتنی یہ کچھ لوگ مثلا ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جناب حال کچھ بھی نہیں ہوتا ماضی ہوتا ہے اور مستقبل ہوتا ہے اور ماضی جو ہے وہ مستقبل ہم کسی بھی لمحے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ اب ہے تو وہ گزر چکا ہوتا ہے اتنی دیر تک تو وہ ماضی بن جاتا ہے اور ہم اس لمحے میں مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو مستقبل جو ہے وہ کانسٹینٹلی ماضی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا اب اسی نقطے کو آپ الٹا بھی کر سکتے کہ جناب نہ تو ماضی کوئی چیز ہوتی ہے نہ مستقبل کوئی چیز ہوتی ہے and I actually believe that I actually subscribe to that point of view کیوں کہ ماضی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے ان چیزوں کا ان ایکسپیرئنس کا ان تجربات کا نام ہے جو ہم نے پہلے کیے ہیں but at this moment the only reality in front of me is here and now ٹھیک ہے تو ماضی میرے تصور میں ہے اور مستقبل بھی میرے تصور میں اس کی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں the only moment available to me is the current moment اور جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو مذہب زیادہ دور نہیں اور ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہر لمحہ ایسے گزارو جیسے تمہارا آخری لمحہ ہو think about the wisdom of the statement اگر میں یہ لمحہ ایسے گزاروں کہ میرا آخری لمحہ ہو تو مجھے اس لمحے میں کیا کرنا مجھے اس لمحے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اگر میں اس لمحے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں گا جو کہ اس وقت ہے اس لمحے اس لمحے میں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں گا تو پھر اگلے لمحے میں بھی میں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد رکھوں کیوں کیونکہ اس لمحے کو بھی مجھے ایسے ہی گزارنا ہے کہ جیسے یہ میرا آخری لمحہ تو آپ دیکھیں کہ ماضی کہاں گیا اور مستقبل کہاں گیا every moment is present moment and it must be lived last moment what what a beautiful statement that it makes you realize is that past in on in memory and keep keep haunting ہم اپنے کبھی تکلیف دہ ماضی کو یاد کر کے روتے ہیں کبھی مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جبکہ اصل حقیقت تو صرف یہ present moment And it is this present moment which serves as the nexus of past and future. So, coming back to the idea of working memory, the working memory operates in the present moment. Working memory operates in the here and now. And what it does for us is, perhaps philosophically speaking, the only reality. ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ماضی بھی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں ہماری شخصیت ڈیفائن ہوتی ہے ہماری آئیڈینٹی ڈیفائن ہوتی ہے ہمارا مستقبل بھی ہے جس کی وجہ سے ہم اس وقت وہ چیزیں کر رہے ہیں اپنے ذہن میں رکھ کے لیکن once we realize the value of the present once we realize the value of the idea of death the idea of perishing idea the next moment this very moment محمد moment so coming back to this idea the what we've available دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں اور وہی فلوسافیکل پوائنٹ کہ جتنی دیر میں میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں وہ تو پاسٹ ہو گیا چلا گیا گون تو so it basically depend on you point of view whether you سیزنیکشن اور جو ہمارے ورکنگ میموری کے کانسپٹ ہیں انٹریکٹ کرتی ہیں ٹائم اٹینشن psychological ٹائم جس کی ہم نے آپ سے یاد ہوگا کہ سینسری اسٹور کی جب ہم نے آپ سے بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جناب ساری انفارمیشن جو ہے وہ سینسری اسٹور میں آ جاتی لیکن پھر اٹینشن کے ذریعے ہم اس میں سے کچھ انفارمیشن سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے تو جتنی دیر میں وہ ہم انفارمیشن سلیکٹ کر کے اسے دیکھتے ہیں وہ مومنٹ گزر چکا ہوتا پہلا moment so there was the different philosophical issues and as I suggested to you over and over again in the past کہ جب کوگنیٹو um, سائیکالوجی میں سائنٹسٹ انٹرسٹڈ ہیں کمپیوٹر سائنٹسٹ انٹرسٹڈ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹس انٹرسٹڈ ہیں میتھمیٹیشنز انٹرسٹڈ ہیں سائیکولوجسٹ آبیسلی انٹرسٹڈ ہیں تو فلاسفرز بھی انٹرسٹڈ ہیں بیکاز it raises a lot of questions and it solves a lot of questions so so that is one important idea so let me introduce the short term working memory concept at some length to you ایک تو بات ہے کہ اٹینشن اور شارٹ ٹرم میموری کا چولی دامن کا ساتھ they belong together attention is an integral part of short term memory اور working memory same thing it is the memory that we use to function memory دور function home life you name اٹنی تھنگری thing though we rely on working memory and it is not the same thing as remembering what happened yesterday ٹھیک ہے نا کچھ لوگ اس کو شارٹ ٹرم میمری کہتے ہیں ایسا نہیں اچھا اب جہاں بات کی تھی آپ سے لانگ ٹرم میموری کی تو میں نے کہا تھا کہ it is almost an infinite store house it's a hard disk جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ ایسا ہارڈ ڈسک کیپیسٹی ہے اس کی کہ آپ سمجھیں کہ billions and trillions of gigabyte seventy billion neurons ہیں وہ ایک آرکیٹیکچر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس آرکیٹیکچر میں جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس بے انتہا capacity so much capacity that that a lot of it is not even being used frankly doesn't matter کیونکہ وہ تو ایک ہارڈ ڈسک ٹائپ ہے میموری ہے long term memory short term memory is limited in capacity جو ہماری ورکنگ میموری ہے جو ہیئر اینڈ ناؤ کی میموری ہے جو ہمیں ہیئر اینڈ ناؤ میں فنکشن کرواتی ہے اس میں ہم اور ہماری مدد کرتی ہے ہیئر اینڈ ناؤ کی ایگزٹینس میں it has an extremely limited capacity when you compare it with long term memory اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو اس لمیٹڈ کیپیسٹی کا ایکسپیرئنس کروائیں گے اینڈ آئی بیٹ کہ آپ نے یہ ایکسپیرئنس نہیں کیا ہوگا کہ ہماری ورکنگ میموری اس قدر محدود تھوڑی بہت جھلک اس لمیٹیشن کی آپ کو اٹینشن میں نظر آئی ہوگی آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ کو اٹینشن کی ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اچھا سات سو چوراسی کو چھیانوے سے ضرب دیجیے تو آپ اپنے ذہن میں یہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اب میں اسے آسان کر دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں جیسے پہلے کہا تھا کہ دو سو چار کو دو سے ضرب دیجیے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں دو سو چار کو دو سے ضرب دے سکتے ہو لیکن اگر میں ساتھ ہی آپ کو یہ کہوں اس کے ایک ہی وقت میں آپ دو سو چار کو دو سے ضرب دیجئے اور تین سو ایک کو تین سے ضرب دیجئے تو آپ باری باری تو یہ دونوں سوال حل کر سکیں گے ایک ہی وقت میں یہ دونوں سوال نہیں حل کر سکیں گے تو جیسے اٹینشن کی لمٹس ہیں تو ورکنگ میموری کی بھی لمٹس سامنے آ گئی کہ اٹینشن کی لمیٹیشن کی وجہ سے ورکنگ میموری زیادہ کام کر ہی نہیں سکتی ایک وقت ٹھیک ہے نا اس کی ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص حساب کا سوال کر رہا ہو اور اس کے ساتھ آپ کو بچہ گنتی کرنا شروع کر دے اپنی گنتی سیکھ رہے نا one two three four five six seven eight کر رہا ہے بچہ اور دوسری طرف ایک صاحب جو ہے وہ حساب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ I use eight rupees for this and twenty rupees for this and thirty rupees تو وہ آپس میں گڑمڑ ہو جاتی ہے انٹرفیئر کرتی ہے کیوں کہ ہماری ورکنگ میموری میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ دونوں کو ایک وقت میں انٹرٹین کر سکے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر ماڈل جو کوگنیٹو سائیکولوجسٹ نے بنایا اور اس ماڈل کے ذریعے اس پورے پروسیس کو دکھانے کی کوشش کی گئی اب ظاہر ہے کہ پورا ماڈل شاید آپ نہ سمجھ پائیں کہ ابھی ہم نے لانگ ٹرم میموری کی ان ڈیپتھ بات نہیں کی ہے لیکن اتنی بات کر دی ہے کہ ماڈل کی بیسکس آپ کو سمجھ میں آ جائے تو یہ ماڈل اگر آپ سلائڈ کو دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے Atkinson and Shiffrin model Atkinson اور شفرین دونوں سائیکولوجسٹ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے کوپریٹو سائیکولوجی میں اور ان کے آپ ایکسپیرمنٹس جو ہیں وہ پہلے اسٹڈی کر چکے but in this case they've done is they've try to come up with model جس میں آپ دیکھیں کہ شارٹ ٹرم میموری یا working memory is the third box from the left تو لیفٹ سے ہم چلتے ہیں اور بات ہوتی ہے انوائرمنٹل انپٹ انوائرمنٹل انپٹ یعنی ہمیں کوئی چیز دکھائی گئی ہمارے سامنے کوئی چیز ہے اس وقت آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین ہے اور اس پہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں so you are looking at me that environmental input اب آپ کے سب سے پہلے سینسری رجسٹر یا سینسری اسٹور جو ہے ویژل سینسری اسٹور اور آڈیٹری سینسری اسٹور ان دونوں میں پٹ آ رہی انوائرمنٹ اسٹیمولس ہے وہ آ رہا اب شارٹ ٹرم میموری اس کے فوراً بعد آپ کو نظر آ رہی اب شارٹ ٹرم میموری میں ہی اٹینشن کو ہم شامل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو دس از امپورٹینٹ کہ ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ اٹینشن کو اس میں شامل کر لیا ہے اس لیے الگ سے اس کا باکس نہیں بنا اور شارٹ ٹرم میموری کے نیچے آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے ٹیمپرری ورکنگ میموری کہ یہ میموری ٹیمپرری ہے یہ میموری پرماننٹ نہیں ہے پرمانٹ میموری بنتی ہے جب وہ لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے اور اس میں چیزیں اسٹور ہو جاتی مثلا ابھی جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اتنی دیر سے وہ کوگنیٹو سائیکولوجی کی بات ہے ٹھیک ہے فرض کہہ رہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب استحصال کا کیا مطلب اب میں نے یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا ٹھیک ہے لیکن آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے کیریئر میں اپنے ایجوکیشنل کیریئر میں اپنی کتاب پڑھنے میں ٹی وی دیکھنے میں ڈرامے دیکھنے میں کبھی نہ کبھی یہ لفظ ضرور سنا ہوگا استحصال اور آپ کو اس کے معنی بھی آتی تو یہ جو میں نے لفظ بولا اس سے کیا ہوا آپ نے اپنی لانگ ٹرم میموری میں سے اسٹوریج میں سے لفظ استحصال کو چیک کیا اور وہ اسے آپ اپنی ورکنگ میموری میں لے آئے ورکنگ میموری میں لا کے آپ نے کہا اچھا اس کے کیا مجھے میننگ آتے تو وہ میننگ آپ نے پھر اپنی لانگ ٹرم میموری میں سے پول آؤٹ کیے اور اس سے آپ کو علم تو علم تو پہلے تھا لیکن آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں ہاں جی مجھے استحصال کے مطلب پتا ہے اس کا مطلب ہے کسی سے بہت زیادہ زور سے زبردستی سے کسی چیز کا حصول کرنا کسی چیز کو حاصل کرنا لیکن زور سے زبردستی سے اور بہت زیادہ ناجائز اس میں استحصال لفظ میں حصول تو ہے لیکن ناجائز کی سینس موجود ہے اسی طرح میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب یہ جو پروسیس ہوا ہے ایک انوائرمنٹل ان پٹ ہوئی وہ آپ کی سینسری رجسٹر میں گئی وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں آئی یا ورکنگ میموری میں آئی اس شارٹ ٹرم ورکنگ میموری نے لانگ ٹرم میموری میں سے انفارمیشن پل آؤٹ کی اس انوائرمنٹل انپٹ سے میچ کیا اور پھر رسپونس آؤٹ پٹ دی اب یہاں انہوں نے ٹیمپرری ورکنگ میموری کو یا شارٹ ٹرم میموری کو مزید حصوں میں بریک ڈاؤن کیا ہوا اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کنٹرول پروسیس اب یہ بڑا جیسے میں نے کہا نا کہ یہ وہ جن ہے ورکنگ میموری ہمارا موکل ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور ہمارے لیے کام کرتا ہے تو یہ کنٹرول پروسیسز جو ہیں سارے وہ ورکنگ میموری انجام دیتے اس میں کیا ہے ریہرسل اب میں آپ کو کہوں کہ جناب ذرا یوں کیجئے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی یہ میں ایک جملہ بولوں گا آپ نے وہ جملہ من و ان مجھے بتا دینا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو مثلاً وہ جملہ یہ ہے کہ John sold all his books to the doctor John sold all his books to the doctor اب میں آپ سے دوسری باتیں کرنی شروع کر دیتا ہوں تو اس جملے کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو ریہرسل کرنی پڑے گی آپ کو کانسٹینٹلی اپنے آپ کو کہنا جیسے ہم کہتے ہیں رٹا لگا رہے ہوتے ہیں ہم John sold all his books to the doctor اچھا لیکن میں آپ سے کانسٹینٹلی باتیں کر رہا ہوں تو آپ اگر ان باتوں کو توجہ سے سنیں گے تو پھر آپ یہ ریہرسل ساتھ ساتھ نہیں کر پائیں گے تو اس ریہرسل کے ذریعے میں اپنی جو ہے short term memory working memory اس میں انفارمیشن کو الائیو رکھتا ہوں ٹیلیفون نمبر کی بات ہو جائے آپ نے موبائل میں کسی کا نمبر سٹور کرنا ہے انہوں نے آپ کو اپنا نمبر بتایا اب موبائل اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کمرے میں تو آپ کہتے ہیں اچھا آپ نمبر ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے زیرو تھری ہنڈریڈ فلاں فلاں فلاں سات چھ پانچ چار تین دو تو اس طرح کر کے کیا ہوتا ہے وہ آپ ریہرس کرتے چلے جاتے ہیں اس ریہرسل کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے میمورائز کرنا چاہ رہے آپ اسے صرف اتنی دیر تک یاد رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا موبائل آپ کو مل جائے آپ اس میں وہ نمبر انپٹ کر دیں اور اس کے بعد the number can disappear from your active memory you don't even want to put that number in your long term memory why because you have put it in the mobile memory اب نوٹ کریں یہاں پہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ موبائل میں بھی ایک میموری ہے اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے جس میں ایک certain number of number store ہو سکتے ہیں اسی طرح ہمارے دماغ میں بھی ایک میموری ہے ہمارے ذہن میں لانگ ٹرم میموری اور اس کا اسٹوریج کیپیسٹی تو بے انتہا ہے مسئلہ صرف کیا ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ اس میں اتنا اچھا ہے فائلنگ سسٹم نہیں ہے ہمارے میں تو جب ہم کہتے ہیں یار وہ کیا نمبر تھا ان کا فلاں کا ہمیں نہیں یاد آتا تو موبائل الاؤ کر دیتا ہے کہ جناب ریڈی میموری موجود ہے اس میں کیا ہے کہ نام ہے نا تو جب ہم نام انپٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کھڑک سے نمبر بتا دیتا ہے سامنے دکھا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پروسیس ہوتا ہے ہمارے دماغ میں اتفاق سے نام کے ساتھ نمبر تو ٹیگ ہو گیا ہے لیکن اور اتنی زیادہ انفارمیشن بھی اس نام کے ساتھ ہے بہت سارے نمبرز ہیں کہ شارٹ ٹرم میموری اس کو ہمیں ہر دفعہ سکسیسفلی ایکسس نہیں کر سکتے اس کی جیسے یہ جو ہے ریکال کا پروسیس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کریں گے بعد لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک محدود وقت کے لیے ایک محدود مدت کے لیے ہم اپنی جو شارٹ ٹرم ورکنگ میموری ہے اس میں انفارمیشن کو الائیو رکھ سکتے ہیں through rehearsal through repeating thing over and over again پھر دوسرا پروسیس ہے coding now if we want to remember the information we need some way to code information we need some way to commit it to our memory کوئی ایسے طریقہ ہونا چاہیے کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ وہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں اب چلی جائے انفارمیشن تو اس کا کئی لوگ طریقہ نکالتے ہیں کہ جناب جیسے لاہور کی ایریا کوڈ جو ہے وہ زیرو فور ٹو ہے تو اگر لاہور کا نمبر ہے تو آپ کو وہ زیرو فور ٹو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام آباد کا ہے تو زیرو فائیو ون ہے تو زیرو فائیو ون جو ہے اس کو آپ کو ہو سکتا ہے ڈائل تو کرنا پڑے گا اگر آپ لاہور سے اسلام آباد فون کر رہے ہیں تو آپ کو زیرو فائیو ون ڈائل کرنا پڑے گا لیکن آپ اس نمبر کے ساتھ اسے یاد نہیں کرتے کیوں وہ آپ کے ذہن میں کوڈیڈ ہے یو نو مومنٹ یو ہے اسلام آباد لانگ ٹرم میموری میں سے کوڈ جو ہے زیرو فائیو ون آپ کی ورکنگ میموری میں آ جاتی just like in a mobile ادھر سے آپ نے اسلام آباد کا بٹن پریس کیا تو 051 لکھا ہوا آ جائے that that is the idea پھر از اندر فیسنیٹنگ تھنگ کہ یہ ایک ہی مختصر سی ایک میموری ہے جو سوال کے حساب کے دو سوال ایک وقت میں حل نہیں کر سکتی جناب یہ مختصر سی میموری کیا کیا کر رہی ہے ریہرسل کر کے نمبر بھی یاد کر رہی ہے اس انفارمیشن کو لانگ ٹرم میموری میں بھی کمٹ کری ڈسیزنس بھی کر رہی ہے آپ اپنی زندگی کے سارے فیصلے جو کرتے ہیں وہ یہی جن کرتا ہے ورکنگ میموری جس کو ہم کہتے ہیں this short term memory actually makes the decisions آپ نے کون سے کپڑے خریدنے ہیں دکان سے یہ لال رنگ کا ہے یہ پیلے رنگ کا ہے یہ ہرے رنگ کا ہے یہ نیلے رنگ کا ہے ان میں سے کون سا سلیکٹ کرنا ہے آپ نے آپ کی ورکنگ میموری میں یہ ساری انفارمیشن جاتی ہے پھر آپ ان ساری چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں اور پھر لانگ ٹرم میموری میں سے بہت ساری انفارمیشن نکالتے ہیں قیمتیں دیکھتے ہیں ہیں قیمتوں کو آپس میں کرتے پھر پچھلی دکان پہ آپ نے کچھ دیکھا تھا اس سے اس کو کمپیئر کرتے اور اس کے بعد ڈسیزن کرتے ہیں اور یہ ڈسیزن بھی ورکنگ میموری کرتی ہے and then there are retrieval strategies retrieval strategies ہے جو ایک اچھے اسٹوڈینٹ میں اور ایک ناکام اسٹوڈینٹ میں اکثر فرق لاتی ہے ریٹریول اسٹریٹجیز کیا چیز کہ آپ جو آپ آپ کا لانگ ٹرم کی لانگ ٹرم میموری ہے دونوں اسٹوڈینٹس نے ایک ہی کتاب پڑھی ہے ایک اسٹوڈینٹ جو ہے سکسیسفلی وہ سارا کچھ لکھ کے آتا ہے ایگزام میں جو اس نے پڑھا دوسرا اسٹوڈینٹ ہے اسے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ریٹریول اسٹریٹجیز کی وجہ سے کہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک ناکام اسٹوڈینٹ ہے وہ ناکام ہوتا یعنی ایک اچھا اسٹوڈینٹ وہ ہوتا ہے جسے یہ پتا ہو کہ میں نے اپنی لانگ ٹرم میموری میں سے انفارمیشن کیسے نکالنی اور عام طور پہ اس کا طریقہ جو ہے we will talk about the strategies more in detail later لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ میمورائز کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہی کچھ اسٹریٹجیز بنا رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں اس طرح سے ریپروڈیوس کروں گا اس طرح سے مجھے یاد آ جائے گا میں فلاں چیز کہوں گا فلاں چیز مجھے یاد آ جائے گی we will talk about strategies later what's important here is to understand the significance the importance of short term memory it is not just what the word seem to mean it is not just a memory that is short term It is the be-all and the end-all of the field of cognitive psychology. It is the process which allows us to control, to regulate, and to decide all that is coming from outside or from the inside. It is where we sum everything up, as we will do today. Thank you.